الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على سيد سيد الرسل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فقد قال الله اللہ تبارک وطا فی مقامن آخر يا آ الذين کو قوا و احلی نارا سبحان ربك رب کربل عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات شریف پڑھ لیں اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بزرگوں چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ اور علماء کرام تشریف فرما ہیں میں تو ایک چھوٹے طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا میں مختصر عرض یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبارک نزل الفرقان لیکون للعالمین لمین برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے نازل فرمایا فرقان قرآن مجید کس لیے آیا میٹر کپڑے کا لے کر اس کو پہنائے یا کسی فیصلے کے وقت درمیان میں قسم کے لیے قرآن مجید کو رکھا جائے نہیں فرمایا لیکون للعالمین عالمی اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر لوگوں کو ڈراؤ میرے عذاب سے خوف خدا دلاؤ فرمایا وتقو یوما وتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیا ولا يقبل منها شفاء ولا يؤخذ منها عدل ولا هم تنصرون فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا لا تذر وزر خرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ولا منها شفا فرما کیا والے دن شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی کیوں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا فرمایا والا من حادل لین دین دے کر کچھ دے کر بدلہ وغیرہ خود کو آزاد نہیں کروا سکیں گے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اور جگہ فرمایا قرآن پاک میں یا عجو الناس ست ربکم ان زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تزحل كل مرضعه اما ارضات وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے فرمایا بڑے سے بڑا زلزلہ ہے قیامت قیامت فرمایا زلزلت الارض کیا مت کیا مت فرمائے وکالما لہا کیا قیامت قائم ہوگی فرمایا زمین کانپے گی جس طرح آتا ہے جو چیزیں زمین میں اندر دفن ہوگی پھینک دے گی ساری چیزیں نکال کر انسان کہے گا کیا ہو گیا آج زمین کو ساری چیزیں پھینک رہی ہیں باہر اور کیا حالات ایسے ہو گئے کیا ہو کیسی کیفیت تاری ہو گئی سمجھو مسلمانوں ہو فرمائے قرآن پاک میں دا وقات الرافعت رجت الارض رجم و وکاتہ ہر حالت میں قیامت قائم ہوگی کوئی آگے پیچھے تبدیل منسوخ اس کو کوئی نہیں کر سکتا فرما کے مرتبے بلند ہوں گے کئی کئی آدمی لوگ ذلیل ہوں گے وہاں یہ پہاڑ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں فرمائے رضا رضا ہو کر روئی کی طرح فرمایا اڑتے رہیں گے ایسا دن قیامت کا قرآن پاک میں پڑھو کیا فرمایا قیامت کے بارے میں فرمائے سما ان فطرت وزل کوا کے بن تصورت وزل بہار فجرت وزل قبور بوسرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا اجوہل انسان ما غرک بربک الکریم اللذی خلقک فس فی رکبک قرآن پاک میں اللہ پاک نے میرے نبی فرما دیجئے قیامت قائم ہوگی یا آسمان پڑ جائے گا پتہ نہیں اس کو کتنی ارب حسدیاں گزر گئیں آج تک کوئی اس میں شگاف نہیں پڑا کہیں سے لیک نہیں ہوا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وہ العزیز الغفور الذي خلق سب سماوات التباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارج البصر كرت عين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسين میرے پیدا کی ہوئے آسمان میں نظر کرو فرما دیکھو ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تمہاری نظر تھک ہو کر کر تھک ذلیل ہو کر واپس آ سکتی ہے میرے پیدا کیے ہوئے آسمان میں کوئی اے باپ کو نظر نہیں آئے گا آ کتنے اربا صدیاں گزر گئیں کہیں سے یہ ٹوٹا نہیں لیک نہیں ہوا صفائی یا روغن کی ضرورت بھی نہیں آئی فرما ایسا مضبوط آسمان قیامت والے دن از ان فتارت یہ آسمان پھٹ جائے گا جاگ رہے ہو قیامت کا واقعہ کچھ بیان کر کے پھر نجات کا ذریعہ انشاءاللہ قرآن سے عرض کروں گا اس کے بعد میں جلدی ختم کروں گا آسمان پھٹ جائے گا ویدن کب آ کے بنتا رت ستارے بھی جھڑ جائیں گے ویدل بہار فجرت رتھ وید بو سے رت فرما پانی نکلے گا زمین سے جتر سیلاب آتا ہے اور مردے بھی نکالے جائیں گے قبر سے منہا وفیہا نخر جو کم تارتن اخرا ہم نے فرما تم کو مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں تم کو واپس لائیں گے اور قیامت میں اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے کیا کہتے اس زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے پکان ہوں یا کولون ادا متنا و کننا ترا بم ادا ابو سون او آبا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم لوگ کہتے تھے مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی کون اٹھائے گا ہمارے بڑے جو گزر گئے اس کو کئی صدیاں گزر گئی مر گئے کہاں سے اٹھائے جائیں گے فرما میرے نبی ان کو جواب دیجئے تمہارے پہلے یا پچھلے بڑے یا چھوٹے اسی کیا مت والے دن سارے اللہ پاک کی عدالت میں اٹھا کر کٹھے کیے جائیں گے فرما قرآن پاک میں انکانت اللہ سے نام محضرون جب قیامت قائم ہوگی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں لوگ اٹھا کر کٹھے کیے جائیں گے میری امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صدم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں قیامت کا احوال تو سناؤ جاگ رہے ہو میں تو کہتا ہوں کیا کروں بارہ بجے کے بعد وعد کرنا ایسا ہے جیسے سکرات والے پر یاسین پڑھنا نہ اٹھے نہ مرے سارے لوگ نیند میں ہم وعد کرتے رہے آپ نیند کرتے رہے بھائی میں کچھ نسخہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ قیامت کے عذاب سے کس طرح بچے آپ بچنا چاہتے ہیں نہیں سارے نہیں چاہتے بولتے جو نہیں ہیں میری امی آشا رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کا احوال تو سنا دیجیے ہم کسی عالم کو کہتے ہیں کہ قیامت کا بیان کرو نہیں ہم تو بھائی ایسے پھر رہے ہیں جیسے یہ منزلیں طے کر کے آگے چل جا چکے ہیں کون پوچھ رہی تھی امی عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور سرسم کی ادواج متحرات کو قرآن پاک میں اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا ہے عطا کر دیا وقت نہیں میں اتنا بیان کروں بہرحال حضور نے فرمایا آشا قیامت میں لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح بچہ اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے بھائی بولو تو صحیح یار بچہ ماں کے پیٹ سے جس طرح پیدا ہوتا ہے فرمایا عائشہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی کپڑا ہوتا ہے ننگا ہوتا ہے بولو نا بھائی حضور نے فرمایا سارے ننگے ہوں گے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر وہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی وہ کیا منظر ہوگا ایک دوسرے کو دیکھیں گی نظر پڑے گی مسلمان بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشا اسی دن میں کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا پچاس ہزار سال کا ایک دن جاگ رہے ہو پچاس ہزار سال کا قیامت کا ایک دن فرما بادل قبور و بوسیرات نکلیں گے مردے قبروں سے باہر کس طرح اٹھیں گے قرآن میں فام و فخ فسور فیضا اجدا سیلا رب ہم سلون کالوں یا ویلنا ویلنا ویلنا ممباسنا کدنا ہادا ما واد رحمان و صد کل مر جب سور پھونکا جائے گا نکلیں گے مردے باہر قبروں سے اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ کے طرف دوڑتے دوڑتے کیا کہیں گے کالو یا ویلنا قرآن ہے کالو یا ویلنا ویل ہو گیا ہمارے ساتھ کس نے اٹھایا ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا ہمیں اپنے آرام گاؤں سے جواب مل گا یہ کیا مت کا دن دنیا میں جو آپ کو بتا دیا آئے گی قیامت وہ دن آ گیا اسی قیامت والے دن قرآن نے فرمایا یا جوہنا ان انسان اور ڈرو اپنے پروردگار سے بڑا زلزلہ ہے قیامت فرمایا قرآن پاک میں یوم ترونہا تذہل کل مردیات اما ارضات اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بتا دیجئے امت کو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھلا دے گی آپ کا ہمارا تجربہ ہے اماں کو سکرات ہو امی کو والدہ کو سکرات ہو پھر بھی اگر ہوش آئے گا بات کرنے کی توفیق ملے گی تو پہلے بچوں کی معلومات کرے بولو میں علماء کو اپنا سبق سنا رہا ہوں میں تو چھوٹے سے چھوٹا طالب علم ہوں نہ میں بڑا مولوی نہ مجھے بڑا وائز آتا ہے کتنا والدہ کا اپنے بچے سے مضبوط رشتہ آئے سکرات ہو والدہ کو امی کو اسی وقت بھی ہوش آئے گا تو بچوں کی معلومات کرتے ہوئے کہے گی بچوں کو بلاؤ میں دیکھو یا مجھے لے چلو میں دیکھوں یو اما نہ قرآن میں فرمائے میرے پاک نبی قیامت والے دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو بھلا دے گی سنو امیرو غریبو نوجوانو ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی سن کر فیصلہ کر لو بھائی کوئی پتہ نہیں آج رات بھی خدا نہ خواتہ کسی کی آخری ہو خدا کے لیے کچھ سمجھنا چاہیے ہمیں فرما وتا دو کل ذات حمل حملہ اے میرے نبی جو حاملہ ہوں گی قیامت والے دن اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے وطرن آس سکارا اللہ نے فرما میرے نبی تو آپ دیکھیں گے فرما لوگوں کو لوگ آپ کو اس طرح دیکھنے میں آئیں گے جس طرح نشد اور آدمی نشے میں بے ہوش ہوتا ہے فرما وما ہم بے سکارا میرے پیغمبر نشہ بھی نہیں ہوگا کیوں بے ہوش ہوں گے لوگ فرما کن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب سخت ہوگا قرآن نے فرمایا لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا ایسا دن فما فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارا اعدت للکافرین اسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن فرمایا قیامت والے دن جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے اور آدمی انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوگا اسی دن اسی جہنم سے ڈرو فما اعدت للکافرین وہ جہنم ہم نے کفار کے لیے تیار کیا ہے کس کے لیے تو ہم کیوں ڈریں پھر کفار کے ہے تو بس یا جو منو کو انفسکم کم نارا خطرہ ہے ایمان والوں خود بھی جہنم سے بچو اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کیسے بچے بولو عرض کروں یا نہیں نہ میں دعا کرتا ہوں بس آپ بولتے ہی نہیں آپ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح چڑیا گھر میں پلاسٹک کے آدمی بنے ہوئے ہیں جاگ رہے ہو کچھ میرے اکابری نے مجھے بٹھا بٹھا کر میلے نکل جائیں جس طرح پیسنجر گاڑی کو بعد میں چھوڑ میں پیسنجر گاڑی میلے نکل گئی ساری کوئی جاگو تو میں آپ کو نسخہ عرض کروں گا کون بچے گا جہنم سے اور جنت میں کون جائے گا پوچھوں قرآن سے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وعدہ ہے میرا مومنوں کے ساتھ مومن مرد ہو یا مومنات عورتیں ان کو میں جنت دوں گا بھائی کس کو دے گا جنت تھوڑا بولو میرے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے ومن ازدق من اللہ ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا اللہ سچا ہے وعدے کی مخالفت اللہ نہیں کرتا پر میں میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ وہ مرد ہوں یا عورتیں ان کو میں جنت دوں گا اب پڑھو قرآن فرما قرآن پاک میں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ل آیا زادتهم ایمانا والا رب یت وکلوں يعملون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا اور جگہ فرما قرآن پاک میں مؤمنوں کے اوصاف فما والدا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اللہ رسولا اولائک سیرحمہم اللہ اور دیکھا فرما کیا فرمایا داگ رہے ہو بولو زور سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ادواجه امہاتو ترجمہ اپنے علماء سے کروا لینا مجھے اتنا وقت نہیں ہے جاگ رہے ہو جنت کا وعدہ کس کے ساتھ تو فرمایا ہاں انبی اولا بل انجواتوم اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں مومنوں کو نبی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب یہ مومن کی صفت نبی جان سے مومن کو زیادہ مومن کو نبی جان سے زیادہ محبوب مومن کی محبت ہوتی ہے ہوتی ہے نبی پاک سے کہو کس سے مومن کی ایک بڑھیا عورت آئی حضور کے کوئی شخص آیا آیا بڑھیا عورت تھی غالباً بن ادی پاک میں حضور وسلم کو عرض کیا اللہ کے نبی میری آپ کے ساتھ محبت ہے کوئی شخص بھی آیا جاگ رہے ہو اللہ کے رسول میری آپ کے ساتھ محبت آئی تیسرا مرتبہ عرض کیا آپ نے فرمایا المر او امن حبا ملکیا فرمایا انسان کی جس کے ساتھ محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا یعنی تیری میرے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے ساتھ قیامت والے دن میرے ساتھ ہو ہم کس کے ساتھ محبت رکھیں بولو مومن کی محبت جان سے بھی زیادہ مومن کو نبی محبوب ہوتا ہے تو محبوب کے لیے تو ہر چیز قربان کی جاتی ہے بولو یار مومن کو ملے جی ملے گی جنت اور مومن وہ ہے جو جس کو جان سے زیادہ نبی محبوب ہو یہ کیا ہے ہمارے ملک میں مرزائی عربی سلسم کے نب ختم نوبت کے خلاف بھونک رہے ہیں کتے امریکہ لانتی ان کی حمایت کر رہا ہے لوگوں میں ڈراتے ہیں امریکہ سپر طاقت ہے لانت ہو امریکہ ڈراتے ہیں ہمیں لا عراق کہتے ہیں مولوی دہشت گرد بولو تو صحیح طالبان دہشت گرد ہے امریکہ دہشت گرد نہیں ہم ہیں عراق کو تباہ کیا امریکہ نے فلسطین کو تباہ کیا امریکہ نے افغانستان کی اسلامی ریاست تباہ کی امریکہ نے پاکستان میں حملے کر رہا ہے لیبیا اور مصر کو امریکہ نے تباہ کیا دہشت گرد مسلمان دعا کریں دعا امریکیو سن لو امریکہ کے ایجنٹوں انشاءاللہ گرتے جاؤ جتنے تم قتل کر رہے ہو ہم بدلہ لیں گے ہاتھ اٹھا کر کہو سبھی سارے ہاتھ اٹھا کر کہو لیں گے بدلہ ایک ملالا پر حملہ ہوا وہ بچ گئی اس کے لیے چیخ رہے ہیں کیا وہ لڑکیاں نہیں تھی جو لال مسجد میں ماری گئی بولتے کیوں نہیں ہیں آپ کیا وہ لڑکی نہیں تھی لڑکیاں نہیں تھی لال مسجد میں جتنی مر گئیں ملالہ کے لیے چیخ رہے ہیں کیوں حملہ ہوا آئے ہمارا نمبر دعا کرو ہم نے امریکہ والوں کے لیے مرچ پیس کے رکھ دیے ہیں ڈرتے کیوں ہو امریکہ سے ہم امریکہ کی حمایت کرنے والوں کہاں ہے تمہارا بیگارت پرویز کہاں ہے وہ لانتی سے نکال لیا کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا اس کو اللہ نے فرمایا دوسرے تو تم کو چھوڑے میں نہ چھوڑوں تو کون چھوڑائے گا اس کو ریورس گیئر لگا کر یہاں بھیج دیا بولو یار کیوں نہیں بولتے اب کتا کی طرح اس کو روٹی پھینکتے ہیں میاں نواز شریف رحمت اللہ علیہ سن لو امریکہ سے نہ ڈرو خدا سے ڈرو پڑھو قرآن نہیں میں بھی سانس لے لوں آپ بھی جواب نہ دیں فرمائن نماز یامر مساجد اللہ من آمن آ من اب اللہ بل یو الزکاة وم یکش الا اللہ مساجد کی تعمیر وہ کریں جس کا ایمان ہو اللہ پر اللہ کا ایمان اللہ پر ایمان کی معنی کیا النَّاسِ مَنْ میں دون اللہ انٹا دئیو ہے ہم اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ ایسے لوگ ہیں بعد جو اللہ کے سوا اوروں کے ساتھ ایسی محبت کیا کرتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے یعنی اللہ کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک یا مشرق ہو گئے اشد حب اللہ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کا سب سے زیادہ ایمان والوں کی محبت اللہ سے محبت کس سے کیوں بتاؤں بولو تو صحیح کیوں کروں اللہ سے محبت کیوں کریں ہم محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو نوازی بولو محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ کیا کہتے ہیں الیکشن کے وقت مولانا ہم آپ کی جماعت کے ہیں ہم بھی موحد ہیں مگر میرا تعلقات فلاں کے ساتھ ہے میرے بچے کو اس نے نوکری دی ہمیں گیس دیا راستہ دیا اور اسپتال ہمیں بنوا دی ہمیں ہم کو اس نے نوازا ہے ہمارا تعلقات اس کے ساتھ ہے ہاں آپ کے عقیدے کی ہاں بولو تو صحیح بولو کچھ بولو تو جاگ رہے ہو اس کا مثال عرض کروں ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں بولو کہتے ہیں آپ کے نکاح سے ہے رہوں گی اور کیسا کیا غلط ہے آپ کے ساتھ رہوں گی اور کے ساتھ اب تو ہماری باتیں سن کر لوگ کہیں گے کتنی بدمنی ہے بولو یا آپ کے پنجاب میں تو امن ہے ہمارے ہاں رات تو رات مگر دن بھی رات سندھ میں لکھا ہو سفر قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا کس کے سامنے روئیں کوئی رادی کرنے والا نہیں پورا ملک میدان جنگ بنا ہوا ہے خدا کے لیے سمجھ جاؤ خدا کے لیے ہوش کے خلنے ہم ہم کہاں جا رہے ہیں تین چیزیں چاہیے ہر انسان کو بولو بولو تو صحیح کتنے تین آپ کو معلوم ہوگا تو میں اور بات کروں جو نہیں معلوم تو بتاؤں ہر انسان کو سکون چاہیے بولو ہر انسان کو سکون چاہیے روزگار چاہیے امن چاہیے بولو بولو تینوں چیزوں تینوں چیزیں پاکستان میں ہیں کیا کریں ہم کہتے تھے پی پی اے سی ہے اور دوسری آئی ابھی ادھر سے پی پی میں عورتیں تھیں اور ادھر سے خوش رہی مرد ہیں ڈاڑیوں والے پٹکے والے جب تک مرد نہیں آئیں گے کچھ نہیں عورت کیا کریں گے سکون چاہیے بولو اور روزگار اور امن تو بس ایک مسئلہ سمجھو جس طرح گاڑی کمپنی والے بناتے ہیں گاڑی کی ضروریات کے لیے اس میں کھانے رکھتے ہیں بولو تو صحیح آرہنا تو کرو پانی کا کھانا ڈیزل کا کھانا پیٹرول کا بریک آئل کا اور بتیاں اشارے وغیرہ کانٹے بھی رکھتے ہیں اس کے کھانا بولو سمجھ لو مسلمانوں ہم کو اللہ نے پیدا کر کے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے وہ کلام اللہ ہے پوری ضروریات زندگی کے سامان کے خانے قرآن میں موجود آپ پڑھ کے دیکھیں کہاں ملے گا سکون فرمائے اللہ اللہ تتمین القلوب القلوب قرآن پاک میں فرما خبردار سکون میرے ذکر میں ہے سکون میرے ذکر میں یا اللہ کون سا ہے تیرا ذکر فما ان کفروا بالذکر لما جا اہم انہو لکتاب نازید لا یاتی ہیں الباطل من بین یدہ ولا من خلف تنزیل من حکیم حمید فرمایا قرآن میرا ذکر ہے جو کتاب میں نے بھیجا اپنے نبی کے اوپر نادر کیا یہ میرا ذکر ذکر ہے سمجھو تم کو میں نے عطا کیا وہ کتاب ہے قرآن مجید دنیا کے باطل کتاب کٹھے کیے جائیں قرآن سے نہ سامنے آئیں گے نہ پیچھے سے آئیں گے اس کا کوئی نظیر یا مقابلے والا کتاب ہی نہیں ایسے کتاب کو چھوڑ گئے کون سا کتاب انا نہ ذکر و انا لا لحافظون فرمایا قرآن میرا ذکر ہے اس کو نازل بھی میں نے کیا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لے لیا ہے اور اور سمجھو بات اور جگہ کیا فرمایا عن الفحشاء والمنکر ذکر اللہ اکبر قرآن میں فرمایا میرا بڑا ذکر نماز بڑا ذکر کون ہے کون سا بولو یار میں تو حیران ہوں اتنی بڑی کانفرنس میں آتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ اس طرح پھر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ناراض ہو ناراض ہو گئے ہو نا یہ کیا ہے جاؤ بازاروں میں جاؤ شہروں میں اذان ہوتی ہے جس طرح یہ بےچارے بغیر مسلم ہیں خدا کے لیے سمجھ جاؤ نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے اس لیے فرما قرآن پاک میں اللہ پاک نے خبردار سکون میرے ذکر میں ہے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے کیا ہے قرآن نے کیا فرمایا ومن آردان ذکری فن لہو معیشت زن کا بنا شروع ہوں یوم القیامت آما قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال قد علک عطت کا آیاتنا فنسیتها وقد علک اليوم تنعون سا فرمایا جس نے میرے ذکر سے رو کرتا نہیں اختیار کی ذکر میرے کو چھوڑ گئے فرمایا ان کے لیے میں معاش تنگ کر دوں گا سکون ختم ہو جائے گا دنیا میں فنو کان لگا کر مسلمانوں بنا شروع ہوں یوم القیامت عامہ قیامت والے دن ایسے آدمی کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا

تم کو دنیا میں میری آیات پڑھ کر سنائی گئی تم نے میری آیات کو بھلا دیا آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا اسی طرح اندھے رہو گے آج آیات مر اللہ اگر کو حکم کرو نماز پڑھیں خود بھی نماز کی پابندی کرو گھر کا بڑا ہے تو گھر والوں کو نماز پڑھائے خود بھی پڑھے اور محلے کا بڑا ہے تو محلے والے پڑھے نہیں نہیں تحصیل کا بڑا ہے تو تحصیل والے پڑھیے حکم ہے اسی کے لیے خود بھی پڑھے اور اپنے تحصیل والوں کو بھی پڑھائے ضلع کا افسر ہے تو ان کو بھی پڑھائے خود بھی پڑھے ملک کا حکمران ہے صوبے کا یا ملک کا قوم کو حکم کرے نماز پڑھو خود بھی پڑھے بولو تو صحیح پڑھتے ہیں ہمارے حکمران تمہارا وزیر اعلیٰ کون ہے آپ بولتے ہی نہیں نہیں نہیں وزیر اعلیٰ تو تمہارا کیا کون ہے نواز شریف کا بھائی یہ سارے شریف تو کمی نے گئے کہاں نماز کا سجدہ ہی نہیں دیتے ہمارے سندھ کا وزیر اللہ ہے کاملی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ بیچارہ بھنگ پیتا ہے رات دن بھنگ سمجھتے ہو وہ نشے والی نہیں ہوتی چیز بھنگ جو اسلام آباد میں زیادہ ہوتی ہے اس کو ہوش ہی نہیں کیا کریں اور تم تم تم تم سدرے ہو میں عرض کروں ناراض نہیں ہوں گے تم بھی اس طرح ہو ہمارے وعد میں کہتے ہو مولوی صحیح کہہ رہا ہے جب الیکشن ہو الیکشن آتی ہے ان کے طرف سے ناچتے ہو بولو یار مثال ارد کروں عورت بچے کو جنم دیتی ہے ایسا چیختی ہے لوگ پڑوسی کہیں گے پھر خامند کے پاس نہیں جائے گی اور جب صحت مند ہوگی خود جا کر سوتی ہے تم بھی ایسے ہو ناراض ہو واعدوں میں ہمارے میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہم حضرت آپ کے عقیدے کے ہیں اور الیکشن میں بولتے نہیں ہو الیکشن کے ہمارے سندھ میں کہتے یہ مولوی کیوں کھڑا ہے بھائی یہ ملا لوگ الیکشن میں کیوں لڑتے ان کی عورتیں لڑیں ہم مرد بھی لڑیں وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا ہم آ بھی بھرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام ان کی عورتیں لڑتی ہیں الیکشن تھی نا پہلے کھر ہم سندھی میں کھر کہتے ہیں گدھے کو وہ خود کہتی تھی میں کھر ہوں پانچ لاکھ کا اتنا پرس اس کے پاس اخبار میں آیا سمجھتا چھوٹا سا بٹوا اتنا سمجھو بولتے ہو بولو تو یار مجھے اردو نہیں آتی آپ سدھی نہیں سمجھتے میں کیا کروں پانچ لاکھ کا اتنا بٹوا اس کے موڈے میں ہوتا تھا اس کے باپ کی ملکیت ہے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں بیٹھنے کے لیے سردی گرمی میں کمرہ نہیں پانچ لاکھ کا بٹوا تیرے آئے ہمارا نمبر جو جلاب دے کر تم سے ہم نے پیسے نہ نکالے تمہارے باپ کا ملک ہے لوٹ لوٹ کر ملک کو تباہ کر دیا تم نے تو مشا بر ہل میں خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو اللہ کی رحمت میں اتنے مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے پکڑ آتی گرفت نہیں آتی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں خوف کرو حکمرانوں خدا کا کہاں گئے امریکہ کے ساتھی تمہارے لیے بھی وقت آنے والا ہے تو بات یہ میں نے سمجھا یہ نواز شریف بیچارہ کافی سال ملک سے در بدر تھا اس کو بدر کیا گیا نکالا گیا میں نے کہا سعودی میں رہ کر آیا ہے شاید یہ سیکھ کر آیا ہوگا کہ اسلام نافذ بولو یار مگر آنے کے بعد جیسا تھا ویسا اور اس کو میاں اس کو اپنا کیا زرداری صاحب کو بڑا استقبال دیا بولو یار کیوں کہ اس نے اسلام نافذ کیا تھا میں تو سندھ میں میں نے کہا من کا زیادہ سے زیادہ غیرت ہوتی ہے بیوی پر بولو یار ہاں جی جس کی بیوی کو قتل کیا گیا وہ صدر بنا ہوا ہے بیوی کے لیے کچھ نہیں کیا تمہارے لیے کیا کرے گا میں غلط کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سمجھ جاؤ فرمایا پہ ذکر اللہ تتمین القلوب سکون اللہ کے ذکر میں ہے تک قرآن والا قانون نہیں آئے گا لوگ نمازی نہیں پڑھیں گے اتنے تک سکون نہیں ملے آگے آپ کی اور امریکہ کہتے ہیں طالبان نہ آئے دیکھیں دیکھیں طالبان نے دھماکہ کیا پھر جو پکڑتے ہیں نا اس کو چہرہ بند کر کے پھر لے آتے ہیں بھائی یہ طالبان ہے تو اس کا چہرہ ظاہر کرو بولو یار کیوں ڈھانگتے ہیں اس کا چہرے کو عورت ہے بولو عورتیں عورتیں عورتیں پھرتے رہیں پھرتی رہیں بغیر پردے کے اور مجرم کو ڈھانکتے ہیں کیوں ڈھانکتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ہے خود چھوڑا ہوا ہے ہم نے اس کو اس کا ڈھانکیں کل کو چھوڑیں گے اٹھو آؤ آج بیت کرو امریکہ سے بدلہ لیں گے اور پاکستان میں قرآن کا قانون نافذ کریں گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو بیعت کرو جو مولوی یہ تقریر کرے کہتے ہیں اس کو گرفتار کرو یہ دہشت گرد میں کہتا ہوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ہوا نکل گئی پیچھے سے منید پڑے ہوئے ہیں کیا کروں میں تقریر پیچھے سے جب ہوا اس کی نکل گئی نماز میں پیچھے سے دیکھ کر کہنے لگا تو کتیا ہے بھونکتی رہا تیری وجہ سے میں اللہ کا فرض چھوڑوں گا یہ امریکہ کہتا رہے ہمیں دہشت گرد ہم جہاد کریں گے بولو پر جالن اور رکبانا پیادہ ہو یا سوار ہو لڑائی کرتے رہو جہاد کرتے رہو قرآن پاک میں ہے وَقَاتَلُوْهِمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا ندی نکلو ہوں لینڈا قرآن نے میں قتل کرو ان کو جب تک دین کے دشمن ختم نہ ہو جائیں خالص اللہ کا دین باقی نہ ہو اتنے تک خاموشی اختیار نہ کرو لڑائی بھی کرتے رہو قرآن میں نماز بھی پڑھتے رہو سوال پیدا ہوا یہ نماز کیسے ہوگی لڑائی میں کبھی جنوب کبھی شمال رخ ہوتا ہے کبھی مجرب مشرق کبھی مغرب نماز میں کربرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز میں اندر فرد ہے سوال پیدا ہوا یہ نماز کیسے ہوگی مغرب تو نماز بھی پڑھتے رہو جہاد بھی کرتے رہو اور مجاہدو تمہارے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرنے والی فردیت ختم کر دی جس طرف تمہارا رخ ہے سامنے میں اللہ موجود کہتے ہیں مولوی جو ہیں یہ فسادی ہے بے شک امریکہ ہم کو فسادی کرتا کہتا رہے آج عزم کرو انشاءاللہ وقت آئے گا گن گن کر امریکیوں گنتے جاؤ انشاءاللہ شاء اللہ ہاتھ اٹھا کر تم سے بدلا لیں گے السلام علیکم